سچی توبہ کی شرائط سچی توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں صرف زبان سے توبہ توبہ کہنا کافی نہیں ہے ان چند چیزوں کا لحاظ رکھ کر توبہ کریں تو وہ توبہ انشاءاللہ اللہ قبول ہوتی ہے نمبر ایک اخلاص یعنی توبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے بہت سے لوگ صرف اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے نمبر دو ندامت یعنی اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا نمبر تین اقلاع یعنی اس گناہ کو چھوڑ دینا نمبر چار عزم یعنی آئندہ گناہ نہ کرنے کی مضبوط نیت رکھنا نمبر پانچ وقت یعنی موت کی سکرات شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لینا ہم سب کو چاہیے کہ ان پانچ باتوں کا لحاظ رکھ کر اپنے تمام گناہوں سے آج ہی توبہ کر لیں اگر خدا نخواستہ توبہ کی ہمت نہیں ہو رہی تو ہر نماز کے بعد یہ دعا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما جب رو رو کر آجزی کے ساتھ توبہ کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ توبہ کا سکون بھرا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا